حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی قوم میں جب کسی عورت کو حیض شروع ہوتا تو وہ اس کے ساتھ مل جل کر کھاتے نہ پیتے تھے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے وہ گندی چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل جل کر کھائے پیئیں اور گھروں میں ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کی محبت پیار کریں سوائے جمع کے کہ وہ حرام ہے یہودی کہنے لگے یہ رسول ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتا ہے تو اسید بن حزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نما کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس بات کی خبر دی پھر کہنے لگے کیا ہم حیض کی حالت میں ان کے ساتھ جمع بھی نہ کر لیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سختی سے بدل گیا حتیٰ کہ ہم نے سمجھا آپ ان پر ناراض ہو گئے ہیں چنانچہ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور انہیں واپس بلوایا اور انہیں دودھ پلایا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ ہم پر ناراض نہیں ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو سو نواسی